انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول اجمعین اما کانو یعملون ہم ان سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے کہ متعلق فرمایا یہ پوچھنا لا الہ الا اللہ کے متعلق ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھبیس یہ حدیث ضعیف ہے